رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معزن حضرت سعد القرض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا خوش کھجور یا ایک سا جو یا ایک سا سلط یعنی ایک قسم کے جو صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تیس